اللہ اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے ہر حد سے ماں ہے ہر حد سے مہاوارہ ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے یہ مہر ماہو انجم دریاؤں میں تلا تم چلتی ہوئی ہوائیں آواز کا ترنم خوش رنگ تائروں کا پھیلا ہوا تبسم ترتیب وار انچے پیسے کے رش کے انجم یہ کن کا معجزہ ہے یہ کن کا معجزہ ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے مٹی کے پیتروں میں تحریک ڈالتا ہے سوئے فلک زمین سے تارے اچھالتا ہے پاتال سے جگا دے وہی نکالتا ہے پر ور وہ ہے دنیا کو پالتا ہے ہر حد سے مارا ہے ہر حد سے مہاوار ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے میں آیا ہے یار نور تیرا ہے تاب کس نظر میں دیکھے ظہور تیرا تصدیح پانم کیا ہے کون تور تیرا جس کو بھی مل گیا ہے مولا شعور تیرا وہ مصطفیٰ ہوا ہے وہ مصطفیٰ اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے کمال جیسا ویسے تیرے پیمبر سب تیرے مدحفا ہے سب ہی تیرے سناگر کیا بادشاہ کیا مکلی سو گداگر ان ساری ہستیوں میں وہ دل وہ بھی تو لاکشا ہے وہ بھی تو لاکشا ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے حسین کی تھی منزل حیران انبیاء تھے جبریلی رک گئے تھے ایک مرحلے پہ آ کے رستے بنائے تم نے پر دے خطا کٹا کے میں آج پر محمد پہنچے تیری رضا سے ایک شور گونجتا ہے ایک شور گونجتا ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہ کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے جیسے ہی گفتگو کی اللہ نے نبی سے بولے نبی یہ لہجہ مربوط ہے علی سے ہے محمد اس لہجے کبھی سے کیا گفتگو ہے میری اللہ کے ولی سے یہ راز غیب کا ہے یہ راز ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کی بڑائی یوں تو سبھی نے کی ہے لیکن جو کربلا کی تعریف بولتی ہے نو کیسی نہ صرف کی ہو چکی ہے تقدیر زیر سنجا شبیر نے کہی ہے مظلوم کی صدا ہے مظلوم کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے نے کیا ہے سجدہ خنجر تلے جہاں میں کانٹے پڑے ہوئے تھے جب پیاس سے زبان میں جب آگ لگ رہی تھی زہرا کے گلستا میں چھپ چھپ کے چاند تارے روتے تھے آسمان میں مولا نے تب کہا ہے مولا نے تب کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے سے مطمئنہ سجاد نے تھکایا ایک ایک ستم پہ جس نے سجدے میں سر جھکایا کر شکوانا لوٹ تم دیکھ کو اپنے لے کر تاشان تھا جایا ہر گان پر کہا ہے ہر گام پر کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے پر کھا کے اکبر نے یہ صدا دی یہ آخری ہے منزل نیو دیے خدا کی ہاتھوں شفا بنا دی کر دو بناتی مٹی بولے ہم سرور تاریخ کربلا بھی مولا نے سچ کہا ہے مولا نے سچ کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے ہر حد سے ماں بڑا ہے ہر حد سے ماں ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے قرآن میں لکھا